السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر پندرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پست سیدھا اور متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں پر چلتے رہو اللہ کیا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور اسی کی طرف تمہیں واپس اٹھ کھڑا ہونا ہے زلول کا مطلب ہے بات ماننے والا بالکل آپ کے حکم کے تابع یعنی زمین کو تمہارے لیے نرم اور آسان کر دیا اس کو اس طرح سخت نہیں بنایا کہ اس پر چلنا پھرنا رہنا مشکل ہو جائے دیکھا ہے آپ نے پہاڑ کوئی پہاڑ کے اوپر چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے اگر پوری زمین ہی ایسی ہوتی تو کتنی مشکل ہوتی ایسا نہیں ہوا کچھ جگہوں پہ پہاڑ ہیں باقی زمین سیدھی نرم ہے جس پہ چلا جائے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان راستوں پہ چلو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں چیزیں پیدا کی ہیں پھل پودے انہیں کھاؤ پیو اس کا شکر ادا کرو کیونکہ تم نے واپس اسی کی طرف اٹھنا ہے جب ایک دفعہ یہ زمین ختم ہو جائے گی ہم یہاں سے ختم ہو جائیں گے ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو دوبارہ زندہ بھی تو ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پھر جائیں گے انشاءاللہ جنت میں صدق اللہ العظیم